الباب الثالث والثلاثون ومئة باب آداب السلام سلام کے آداب کا بیان وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير متفق عليه وفي رواية البخاري والصغير على الكبير حضرت ابو حرحرۃ اللہ عنہوں سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار پیدل چلنے والے کو اور چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے نیز تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں بخاری و مسلم اور بخاری کی روایت میں ہے اور چھوٹا بڑے کو سلام کرے وعن صدي بن عجلان الباهلي رضي الله الله عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم الناس بالله من بالسلام رواه ابو داود دن جيد ورواه الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قيل يا رسول الله الرجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام قال أولاهما بالله تعالى قال الترمذي حديث حسن حضرت ابو امامہ صدی بن عجلان باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک لوگوں میں اللہ کے زیادہ قریب وہ ہے جو سلام میں پہل کرے اسے ابو داود نے عمدہ سند کے ساتھ روایت کیا ہے اور ترمیزی نے بھی اسے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اس میں ہے کہ آپ سے دریافت کیا گیا اے اللہ کے رسول یہ بتلائیے دو آدمی جو آپس میں ملیں ان میں سے سلام میں کون پہل کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان میں سے اللہ کے زیادہ قریب ہے امام ترمیدی نے کہا ہے یہ حدیث حسن درجے کی ہے